بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج الحمد لله عدد ما دخل الارض وخرج الحمد لله عدد ما سار سائر فوق الارضين ودرج الصلاه والسلام على المبعوث باقوم دين واعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه السرج اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وقال الحق سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لائق ست تکریم سامعین مکرم اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں تخلیق کائنات کے بعد کائنات کی رشت و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کا ایک تسلسل قائم فرمایا ہر پیغمبر ہر رسول نے قوم و ملت کی تربیت کے لیے لیل و نہار کو وقف کیا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ اور اسما ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور بات کے اعتبار سے بھی اور آپ کی رفاقت مبارکہ میں چند لمحات گزارنے والے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے روشنی کے مینار بنایا آج اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور انہی ہستیوں کی محبت کے انداز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ان ہستیوں کی تربیت فرمائی عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاه لنفسه اب برسالته مالک الملک نے اس ہستی کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کا تاج ان کے سر مبارک پہ سجا دیا ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اسحاب ہی خیر قلوب اللہ العزت نے پھر دلوں کو جھانکا کائنات میں سب سے خوبصورت دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کے دلوں کو پایا جن کو آج صحابہ کا نام دیا جاتا ہے فجم وزراء ذرا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من كان فليستن بمن قد مات اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو روشنی دینا چاہتا ہے ان لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کرے جن کو اللہ تعالی نے اختارهم اللہ صحبتی نبی اپنے پیغمبر کی رفاقت میں دے دیا نویر التی پوری کائنات میں اللہ تعالی نے ان کو اعلی بنایا ابر رہا قلوب نہ اس جیسے کسی کے دل اللہ نے بنائے اعمقها علما نہ ان جیسا گہرا علم کسی کو نوازا وہ اقلحا تکلفن فطرتی زندگی گزارنے والا ان جیسا دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوا قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی ایسی قوم جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لمحات نصیب کرنے کے لیے پیدا کیا تشدد اخلاقہ طور کہم اس لیے روشنی کی زندگی گزارنے کی طلب ہے تڑپ ہے مشابہت اختیار کی جائے سرور کائنات کے صحابہ کی زندگیوں کی اور ان کے طریقوں کو اختیار کیا جائے فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانو علی الہد المستقیم واللہ رب الكعبہ اللہ کی قسم ان جیسی ہستیاں سرات مستقیم سے واقف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن لا تسب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدایان محمد کے بارے میں زبان نہ کھولو خیر من عمل عمرہ ایک لمحہ ایک گھڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے تم پوری زندگی اگر نیکیوں میں لگا دو ان ہستیوں کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سرور کائنات کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محبت کے انداز کیا تھے اس انداز کے ہم چار پہلو کرنا چاہیں گے اس مختصر وقت میں سب سے پہلا پہلو آپ کی زبان اقدس سے ان ہستیوں نے ایک مرتبہ جس بات کو سنا پھر پوری زندگی اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ساق القوم میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پیش کر رہا تھا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی اللہ کا یہ پیغام اترا الخمر والمیسر والانصاب والازلام الرجس لوگوں شراب پلید ہے جو بازی اور یہ پانچ سو کا کھیل اس کو اللہ نے حرام کرا دے دیا ہے سرتاج رسول پہ آیت کا نزول ہوتا ہے صحابی کو منادی کرنے کے لیے بھیجوایا انس فرماتے ہیں میں جام بھر چکا تھا جام چھلکائے جا چکے تھے لیکن محبت کا انداز دیکھیے آنے والے نے کہا سرتاج رسول کا پیغام سن لو الا ان الخمر قد حرمت آج کے بعد شراب حرام ہوگی صحابی کہتے ہیں جام چھلکتے ہوئے ہم نے پٹخ دیے اور وہ گھڑے جن میں شراب تیار کی جاتی تھی بائیں ہکار سے ٹھوکرے ماری حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں انفی سکل مدینہ ایک مرتبہ حکم سنا برداشت نہیں کیا کہ دوبارہ اس کی وضاحت آئے گی تو دیکھیں گے جو جام بھر چکے تھے وہ بھی الٹا دیے اور گھڑے بھی توڑ دیے مدینے میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے سلاب آ گیا ہے دوبارہ کسی نے ضرورت نہیں کی سب سے پہلا پہلو فدایا نے محمد کی محبت کا انداز پہلا یہ تھا ایک مرتبہ جس بات کو سن لیتے فوراً اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے سرتاج رسول مسجد سے نکلتے ہیں الرجال مع النساء مرد بھی نکل رہے ہیں عورتیں بھی نکل رہی ہیں جب آپ نے دیکھا کہ مرد و زن اکٹھے سر رہے ہیں تو آپ نے مقدس اور متحر زبان سے ایک مرتبہ فرمایا یا معشر النساء استاخر فليس لكن أن الطريق الطريق اے مسلمان عورتوں تمہارے لائق ہی نہیں کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں راستوں کے کناروں پہ چلنا چاہیے مردوں کا کام ہے راستوں کے درمیان میں چلنا صحابیہ کہتی ہیں ایک مرتبہ صحابیات کے کانوں میں یہ آواز پہنچی پھر کیا ہوا دوبارہ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے یہ نہیں دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا ان سب لتلسق لتلتصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق میری شدت شدة سو به دوبارہ عورتیں چلتی دیواروں کے ساتھ کناروں پہ چلتی اس وقت تو دیواروں کی یہ کیفیت نہیں تھی جو چادر جو جلباب انہوں نے پہنی ہوتی وہ دیواروں کے ساتھ الجھ الجھ جاتی دوبارہ کسی صحابیہ نے رستے کے درمیان چلنے کی ضرورت نہیں بلکہ سورت نور جب نازل ہوئی رات کی تاریخی بڑھتی اور بڑھتی جا رہی ہے عشاء کی نماز کا وقت ہوا آیات کی تلاوت سنی ان قلب رالو الیہن صحابہ کرام فدایان محمد کی محبت کا یہ جذبہ دیکھی گھر واپس پہنچے کہا سونے سے پہلے یہ حکم سنا کے سوئیں گے گھروں میں روشنی ہوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے آج مدینہ روشن کیوں ہے جواب ملا تمہیں نہیں پتا سورت نور نازل ہوگی ہے نور کا مطلب ہی روشنی ہے اور اس روشنی کس کو کہا حجاب کی آیتیں نازل ہوئی ہے قامت المرحل صحابیات نے سورج نکلنے کا انتظار نہیں کیا کہ صبح خریدیں گی پھر نقاب پہنیں گی جلباب لائیں گی حتی قامت گے الہ مرتہ المرحل اپنے کمر پٹوں کی طرف گئی اور انہی کو چیر کے رات سونے سے پہلے وہ طریقہ سیکھا کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے تو نقاب میں ہی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے صبح کی اذان ہوئی صحابہ مسجد نماز ادا ہے لیکن دیکھنے کو کیا ملا عورتیں بھی آ رہی ہیں اللہ الغربان اس طرح چادروں میں وہ لپٹی ہوئی تھی کہ دوبارہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکا محبت کا انداز یہ تھا ایک مرتبہ جس بات کا حکم دے دیا دوبارہ وضاحت طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے لا ترفعوا فوق صوت النبی ولا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم سرتاج رسول کے آواز پہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو ادب سکھایا اور آج میں بھی کہوں گا حدیث آ جائے پھر زبان بند کر لیا کرو قرآن آ جائے وہاں زبانیں گند ہو جانی چاہیے عمر بڑا بہادر تھا لیکن جب عمر نے یہ آیت سن لی لعلکم تنتہون تم ہو نہیں اللہ کی رسول کا اعلان سن لیا کہ شراب حرام ہے عمر تھے تو بڑے بہادر کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے تھے محبت کا انداز یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کو سنائی ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عن نظر نہیں آ رہے پوچھا ثابت کہاں ہیں گھر گئے فوج دہ جالی سن فی بہتی دیکھا ثابت بن قیس گھر بیٹھے ہوئے اور اپنا سر جھکائے ہوئے پوچھا کیا ہوا کہا قرآن اترا ہے سرتاج رسول نے ادب سکھایا ہے اس ہستی کے سامنے آواز بلند نہ کرو میری آواز تو بلند ہو گئی تھی میں تو اس خوف میں بیٹھا ہوں میری تو زندگی ضائع ہو گئی صحابی واپس آئے سرتاج رسول کو بتایا کہا ثابت پریشانی کی بات نہیں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تیرے اعمال ضائع نہیں ہوئے کیا ہوا مسجد میں داخل ہوئے ابو بکر عمر بات کر رہے ہیں اور کان کے ساتھ منہ لگا کے کر رہے ہیں اونچی بول نہیں رہے آج کیا ہو گیا ہے کہا حکم اللہ کے رسول کا کہ مسجدوں میں بلند آوازوں کے ساتھ نہیں بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آج حدیث بخاری کی آئے مسلم کی آئے کہاں گیا وہ محبت کا انداز میں پھر بھی کہتا نظر آؤں نہیں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اس کا مفہوم صحابہ کو تو سمجھ میں نہ آیا تجھے سمجھ آ گیا مفاہیم وہ وہ ہے ہے مدعا جس کو صحابہ نے سمجھا ان کی آنکھوں کی سعادت تھی وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے وہ جہاں آپ کی مبارک زبان سے اقدس زبان سے باتیں سنتے وہاں آپ کے اعمال کو بھی دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کی محبت کا انداز یہ تھا ایک وقت آیا ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چشم فلک نے اس جیسی پاک دامن عورت نہیں دیکھی دلیل کیا ہے جس کے بستر پہ وہی نزول ہوا کرتا تھا دلیل کیا ہے کائنات کا کوئی کاری کوئی حافظ اپنے آپ کو حافظ اور کاری کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک اس کی پاکیزگی کا ایک رکو پڑتا نہیں ہے ہر روز جس کی تہارت و پاکیزگی کی اللہ تلاوت کرواتے آج میری اور آپ کی خواہش ہے اللہ سجدے میں موت دینا مولا کریم قرآن پڑھتے موت دینا لیکن میرے رب کی پسند دیکھیے پوری کائنات سے اور اسما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا تو وہ کہاں تھے وہ سیدہ عائشہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اس سے بڑی دلیل کیا جب اس ہستی پہ معمولی سی زبان کھولنے والوں نے کھولی کہ ایسا ہے اور ایسا ہے اس میں مستہ بن اثاثہ بھی تھا یہ وہ مستہ ہے جس کا خرچ اٹھایا تھا تو ابو بکر نے اٹھایا تھا لوگوں نے کہا خرچہ بھی دیتے ہو اور آپ کی بیٹی پہ تہمت بھی لگاتے کہا چلو ٹھیک ہے میں خرچ بند کرتا ہوں سرتاج رسول کو خبر ملی آیت پڑھ کے سنائی اللہ ان یغفر اللہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے ابو بکر کی محبت کا انداز دیکھیے ابو بکر رونے لگ گئے کہا سرتاج رسول میں جب تک زندہ رہوں گا اس کا خرچ بند نہیں کروں گا میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے جب ایک مرتبہ زبان سے بات سن لیتے اللہ کے رسول کی فوری عمل کرتے انتظار نہ کرتے کسی وضاحت کی مزید مہلت نہ مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں ادھر سرتاج رسول نے مسجد میں کھڑے انسان سے کہا اجلس سو بیٹھ جاؤ صحابی ابھی مسجد میں آئے نہیں تھے مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے خطبہ ختم ہوا مسجد میں داخل ہوئے آپ نے بلایا کہا میرے صحابی کیسے بیٹھ گئے تم میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہا سرتاج رسول جب آپ کی زبان نے بول دیا اجلیسو بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن روا کھڑا کیسے رہ سکتا ہے اس بات کی مزید وضاحت طلب نہیں کی کہ اللہ کی رسول مجھے کہا ہے کہ کسی اور کو کہا ہے زبان سے بات سن لی ہے فوراً عمل کر لیا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان كبيتي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جب ان کے بیٹے نے یہ بات کہی اللہ کے رسول کی حدیث سن کر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لوگوں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن ہم تو ان کو ضرور منع کریں گے یہ کہیں فتنے نہ پھیلائیں صحاب یہ رسول اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا بیٹا ہے کس طرح پرورش کی ہوگی کتنا خیال کرتا ہے والد لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا احترام دیکھی کہا میں تجھے اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکا کرو تیری جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کی اور بات کرنے کی تھپڑ لگایا راوی روایت کرتے ہیں فما مات دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن بیٹے سے کلام نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا انداز یہ تھا دوسرا پہلو اللہ کے رسول کی خواہش کو مقدم کیا آپ نے جس پہلو کو اختیار کیا صحابہ کی خواہش ہوتی یا نہ ہوتی فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا جو عام لوگ کہتے ہیں وہ سب فائدہ ہی فائدہ تھا اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا نہیں گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں بارش آ گئی عمر گزر رہے ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھت پہ لگائے گئے پرنالے سے پانی گر رہا ہے اور انہوں نے دو پرندوں کو زبا کیا جس کا پانی اس کے ساتھ مل کے آیا جو عمر کے کپڑوں پہ مل گیا عمر کے کپڑوں پہ لگا کہا اس پرنالے کو اتار دو اتار دیا آج میرے کپڑوں کو لگا ہے کسی اور کے بھی کپڑے خراب نہ ہوں عباس کو علم ہوا کہا عمر جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا کہا کس نے لگایا تھا کہا اس ہستی نے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی عمر رونے لگ گئے کہا عباس تم نے پہلے کیوں نہ بتایا یہ کس نے اکھاڑا ہے عمر اب یہاں بیٹھے گا عباس میری کمر پہ کھڑے ہو کے اس جگہ پہ فوراً لگا دو محمد کا لگایا ہوا میں ہٹا نہیں سکتا لگوا دیا صحابی معاویہ بن روایت کرتے جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیت کرنے گیا میں نے دیکھا آپ کی پہنی ہوئی قمیض کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا بیت کی واپس پلٹ کے آئے راوی روایت کرتے ہیں فما فمار آئی فی شتاء ولا صیف الا مطلقتا ازرارہما راوی روایت کرتے ہیں لوگوں میں نے گرمی میں بھی دیکھا اور سردی میں بھی دیکھا معاویہ اور اس کے بیٹے کا بٹن کھلا ہی ہوتا تھا پوچھنے والے نے پوچھا اس کا راز کیا ہے کہا جب سرتاج رسول کا کھلا تھا تو میں بند کیسے کر سکتا ہوں محبت کا انداز جو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو صرف دیکھنے تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اس کا انداز یہ تھا باپ ہو ہو ماں بھائی بہن ہو سب سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں تھی تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر اپنے باپ کو لے کے آتے سرتاج رسول نے دیکھا اور فرمایا اللہ ترقت الشیخ فی بیتی حتی اجی میرے صحابی تم اپنے باپ کو لے کے کیوں آئے اس کے سفید بال ہیں ابو بکر تم اس کو گھر چھوڑ دیتے میں وہاں آ جاتا سر سرتاج رسول اصل شان تو آپ کی ہے باپ کی شان تو نہیں ہے نہیں صرف باپ نہیں صرف ماں نہیں بھائی بہن نہیں اور بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح نقشہ کھینچا جب ان کو بھیجا گیا وہ واپس آئے اور آ کے حالات بتا رہے ہیں کہ آؤ میں محمد کے ساتھیوں کی محبت کا تذکرہ سناؤں اور آ کے کیا کہتے ہیں لوگوں وفت علی الملوک میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا وفت علی قیصر وکسرا والنجاشی میں کیسر کے پاس بھی گیا میں کسرا کے پاس بھی گیا میں نجاشی کے پاس بھی گیا اللہ کی قسم ان رات قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا اللہ کی قسم میری ان آنکھوں نے آج تک کسی ہستی کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے چاہنے والے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور محبت کا انداز کیا ان انتخم ان تنخو منوخان اللہ فی کف رجل سرتاج رسول کا لعاب مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے وہ صحابہ کے ہاتھ پہ گرتا تھا اور صرف ہاتھوں پہ گرتا ہی نہیں تھا فدل کبھی وچن وہ جلدا صحابہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ وہ یا تو اپنے چہرے پہ لگا لیتے یا اپنے جسم پہ لگا لیتے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدار امرہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے حکم دیا ہو اور سننے والے ٹوٹ پڑے صحابہ کی شان تھی ادھر حکم پورا ہوتا اور اس کا عمل ہو چکا ہوتا وَإِذَا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى تو اگر وہ وضو کرنے لگتے سرتاج رسول وضو کا پانی جو آپ کے مبارک ہاتھوں پہ لگتا جو آپ کے چہرہ یا انور پہ لگتا صحابہ زمین پہ کو قطرہ نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کے جسم پہ لگا لیتے وہ ازلم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا یہ واحد وہ بادشاہ ہے جب کلام کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آگے سے بولتی نظر نہیں آتی وما يحدون إليه النظر صحیح بخاری کی روایت ہے صحابہ کرام آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے اتنی عظمت اور جلالت ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی تھی ایک وقت آیا جب عبداللہ ابن بن رئیس المنافقین جب اس نے یہ کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ لوگوں ہم عزت والے ہیں یہ مدینے والے عزت والے نہیں بیٹے کو خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل ہے اور میرا باپ ہے اور کہہ رہا ہے میں عزت والا ہوں سرتاج رسول کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند کریں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں کہا ایسا نہیں کرنا مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے باپ مدینے پہنچا کہا پہلے مانو کہ تم ذلیل ہو محمد مصطفیٰ عزت والے وگرنہ تم داخل نہیں ہو سکتے منوایا باپ چودھری ہے آواز دیتا ہے یا للخزرج میرے خاندان کے لوگوں میں کیا کروں ابنی یمنعنی من بیتی میرا بیٹا ہی مجھے میرے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا لوگ اکٹھے ہوئے بیٹے سے بات کی کہا جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں کہ یہ مدینے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا صحابہ کرام کے پاس لوگ پہنچے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچاتے ہیں آپ نے حکم دیا الی خلیہ ومسکنہ جاؤ اس کو میرا پیغام دے دو کہ اس کو چھوڑ دے اس کو اپنے گھر جانے دے تب جا کے اس شخص نے اپنے باپ کو گھر جانے کی اجازت دی کس وجہ سے اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات بولی تھی کہ عزت والے ہم ہیں یہ اللہ کے رسول عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز یہ تھا جب ابو سفیان مدینہ میں آیا محلت لینے کے لیے صحابہ نے بات نہیں سنی سوچتا ہے بیٹی کے گھر جاتا ہوں ام حبیبہ کے گھر گیا چودھری تھا بڑا مرتبہ رکھنے والا تھا لیکن کیا ہوا فلم لِيَجْلِسِ على فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگا ہو تو بیٹی جو ام حبیبہ جس کی ہاتھوں میں پلید بڑی تھی فوراً بستر کو لپیٹ دیا پوچھا بیٹا بھول گئی اور تیری پرورش کس نے کی کہا بھولی نہیں بات یہ ہے یہ اللہ کی رسول کا بستر ہے اور تم مشرق ہو پلید ہو نہیں بیٹھ سکتے محبت کا انداز یہ تھا کوئی پرواہ نہیں نہ باپ کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ کی کہاں ہماری محبتوں کا مرکز اللہ کے بعد ہے محمد الرسول اللہ خدیبیہ کے اندر جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ عمر تم جاؤ مکے والوں کے ساتھ جا کے گفتگو کرو تو اللہ کے رسول مجھے نہ بھیجیے عثمان کو بھیجیے مکے والے تو میرے دشمن ہیں آپ جو چاہ رہے ہیں کہیں لڑائی نہ ہو جائے عثمان کو بھیجا جب رکا لے کے پہنچے مکے والے مان گئے کہا عثمان تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو باقی بات پھر کرتے ہیں کہا کبھی نہ سوچنا تلیا فال عثمان بیت اللہ کبھی طواف نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ کی اجازت نہیں ہوگی میں تم سے سلو کی بات کرنے آیا طواف کرنے نہیں آیا جس غرض سے آیا ہوں میں اس غرض سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا آپ محمد مصطفیٰ کو اجازت نہ دیں اور مجھے کہہ دے کہ میں طواف کر لوں یا نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی محبت کا ایک دوسرا انداز صحابی صحابیہ اپنی جان سے بھی عزیز سمجھتے تھے تو محمد مصطفیٰ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا واللہ لانت احب من نفسی سرتاج رسول اللہ کی قسم آپ تو مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن دسینہ زید رضی اللہ تعالی عنہ جب غزب ذات الرقع میں پکڑ لیا گیا سولے پہ لٹکانے لگے اور رو کے کہتے ہیں صفوان بن امیا نے خریدا کہا زید ایک بات تو بتاؤ تم دین کی بات کرتے ہو محمد کی بات کرتے ہو تجھے ابھی سولی پہ لٹکایا جائے گا انشد اللہ یا زید اتحب ان محمد فی مکانک نضرب عنقا وانك في اهلك زید تمہیں پسند ہے کہ تیری جگہ پہ سولی پہ لٹکایا جائے محمد کو اور تمہیں تمہارے گھر بھجوا دیا جائے کہا اللہ کی قسم تم سولی کی بات کر رہے ہو میں ایک زید ہوں دس یا ایسا کو قربان کرنا پسند ہے محمد کو کانٹا چھبنا بھی مجھے پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت تھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید درست کر رہے تھے اچانک کیا ہوا سواد بن غزیہ کو سیدھا کرتے کرتے آپ کا کوڑا لگ گیا مارا نہیں صرف صف درست کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اپنا بدلہ لینے والا ہے اور سواد کی بڑی مدت سے خاص تھی میں کس طرح اللہ کے رسول کے جسم آتھر سے اپنا جسم لگا سکتا ہوں کہنے لگا آؤ نہیں اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ نے فرمایا تکلیف ہوئی ہے اپنے جسم اطہر سے چادر کو ہٹایا بدلہ دینے کے لیے بدلہ صحابی نے کیا لیا چمٹ گئے صحابی کہا یہ کیا کہا سرتاج رسول میں تو اس انتظار میں تھا کہ میری سعادت کب ہو کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارد گرد ہے دشمن تیر پھینک رہے ہیں آپ بار بار آگے آ رہے ہیں کہا ابو طلحہ کیوں ایسا رہے ہو کہا نہ دون ہریک سرتاج رسول جو تیر آپ کو لگنا ہے وہ مجھے لگ جائے تجھ تک نہیں پہنچے گا آپ کی مبارک ہستی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے میری سعادت ہوگی میرے ٹکڑے ہو جائیں لیکن آپ کی ذات اقدس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے صحابی جب ہجرت کا موقع ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چلتے چلتے کبھی اللہ کے رسول کے آگے ہو جاتے کبھی رک کر پیچھے ہو جاتے کہا ابو بکر کیا ہوا رائی تو تتقدم قدم ابو بکر کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو کس بات کا خوف ہے کہا سرتاج رسول خوف کسی بات کا نہیں خوف صرف یہ ہے جب سوچتا ہوں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں آگے ہو جاتا ہوں حملہ مجھ پہ ہو آپ پہ کہیں نہ ہو جائے جب سوچتا ہوں پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ جائے دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں میں کہتا ہوں اس ہستی کو کچھ نہ ہو مجھے کچھ ہو جائے اور کہا لو ان تقتل دونی میں چاہتا یہ ہوں جان نکلے تو پہلے ابو بکر کے نکلے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی تعالی عنہ جب ان کو سولی پہ لٹکانے لگے کسی نے پوچھا پتا ہے تیری لاش کدھر گرے گی کہا تم نے سمجھا ہی نہیں لستو بالی ہی مسلما اللہ مصرعی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ جان دے رہا ہوں مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے سونی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور میں گروں گا کہاں تمہیں پتا ہے اس سے بڑی تو سعادت ہی کونی کہ محمد کی محبت پہ میں جان نشاور کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو محبت دی ان کی محبت کا تیسرا انداز جو آپ نے کہہ دیا وہ زندگی کے آخری رمک تک آپ نے چھوڑا نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی روایت کرتے ہیں ہم سفر میں تھے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ایک جگہ سے گزرتے گزرتے تھوڑا سا مائل ہوئے جھک گئے سوال کرنے والے نے سوال کیا عبداللہ ابن عمر تو یہ اوپر درخت نہیں ہے اس جگہ سے تم تھوڑا سا جھک کے کیوں گزرے کہا تو نہیں جانتے سرتاج رسول جب یہاں سے گزرے تھے تو درخت کی ٹہنیاں تھی تو جھک کے گزرے تھے مجھے وہ ادا بڑی پسند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں تم نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے لیکن میری آنکھوں نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا لیکن میں نے بھی اس حسن کا نظارہ کیسے کیا آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے لا اطیق ان عینی منہ اجلالا میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا لیکن جب سے دیکھا ہے اس آنکھوں نے ہر حسن کا انکار ہی کر دیا ہے رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم عمر رضی تعالی عنہ کو فرماتے ہیں عمر ایک بات یاد رکھنا ان اللہ ینہیانکم ان تحلفو بآبائکم اللہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ کی قسم اٹھاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سنا میں نے پھر زندگی میں دوبارہ قسم نہیں اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کوئی بھی مسلمان اسلام کی حالت میں زندہ ہو یبی تو دو راتیں زندہ ہو اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے وہ مسلمان جو اسلام کی حالت میں دو راتیں گزر جائیں اللہ وسیعت ہو مکتوبت وسیعت لکھی ہونی چاہیے عبد اللہ عمر فرماتے ہیں ما مرت علی لوگوں یہ صرف حدیث کی بات نہیں ہے بخاری مسلم میں اللہ کے رسول کا فرمان ہی نہیں ہے کوئی زندگی کی ایسی رات نہیں گزری جس میں میں نے اپنی وسیعت کو لکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سلیم فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی فرمایا لا تسبن احدا میرے صحابی ایک نصیحت لے لو آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا صحابی فرماتے ہیں فما سببت بعد قول رسول الله ولا ولا میرے پاس بکریاں بھی تھی میں چرایا کرتا تھا میرے پاس اونٹ بھی تھے جن کے میں رکھوالی کرتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا گالی نہیں دینی میں آج دنیا سے جا رہا ہوں لوگوں گواہ رہنا اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا حذائفہ جاؤ خبر لے کے آؤ جنگ احزاب کے موقع پہ خبر لینے گئے سردی ہے موسم کی حدت اور شدت سردی کے اعتبار سے بہت ہے کیا کہتے ہیں میں نے تیر اپنی کمان میں ڈالا میں نے دیکھا کہ حالت یہ ہے ابو سفیان جو ان کا بڑا تھا وہ آگ تاپنے کے لیے آگ کے پاس چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہے کہا اگر میں تیر لگا دیتا تو کام پورا ہو جاتا لیکن سرتاج رسول نے فرمایا تھا حذیفہ بس خبر لے کے آنی ہے کسی کو ڈرانا دمکانا نہیں میں بتا سکتا تھا کہ میں فرا کی جان کو مار کے آیا ہوں لیکن سرتاج رسول کی اجازت نہیں تھی میں خبر لے کے واپس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام صحابہ کرام کو سمجھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة میری لڑائی ہے اس شخص کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وَلَوْ مَنَعُونِ عِقَالًا اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بنتی ہے میں وہ لے کے چھوڑوں گا کیونکہ محمد مصطفیٰ نے اس پہ پابندی کروائی تھی عبداللہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جنگ خندق کے موقع پہ بڑا خوف طرح طرح کے خوف جمع ہوئے چاروں طرف سے دشمن امٹ کے آ گئے لیکن میں نے اپنے باپ کو دیکھا بنو قریضہ یہودیوں کا وہ علاقہ وہ محلہ بار بار ادھر جا رہے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا سارے تو خوف کھا رہے ہیں کہ یہودی یہودیوں سے مل گئے سارے عہد و پیما کو توڑ دیا انہوں نے یہ میرا باپ ادھر کیوں جا رہا ہے دوڑ کے گئے کہا ابا جان کیا کر رہے ہیں حالات کیا ہیں اور آپ ایسے سخت حالات میں بھی بنی قریضہ کی طرف جاتے مجھے نظر آتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں کہا بیٹے بات یہ نہیں سرتاج رسول نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بنی قریضہ کی خبر لے کے آئے میں اس کے لیے دعا کروں گا میں تو خبر لے کے آیا ہوں اس لیے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فدا کا ابھی و امی یہ واحد صحابی ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کو دعا دی کہ زبیر تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا آپ کے جسد اطہر سے ان کو کس طرح محبت تھی صحیح بخاری اٹھائیے صحابی کے پاس اللہ کے رسول کا ایک بال ہے آپ نے جب حج کیا تو آپ کے سر مبارک سے بال اتارے گئے صحابہ نے وہ بال زمین پر گرنے نہیں دیے سنبھال لیے صحابی کہتے ہیں لشعر رسول اللہ لوگوں ایک بال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں صحابی روایت کرتے ہیں فجاءت امی بی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں فجاءت امی بی چھوٹی بوٹل لے کے آتی ہے اور آپ جہاں سو رہے ہیں گرمی کا موسم ہے آپ کے جسد اطہر سے پسینہ نکل رہا ہے جس کو بوٹل میں ڈال رہی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کہا کیا کر رہی ہیں جواب دیا سرتاج رسول یہ آپ کے جسد آتھر سے نکلنے والا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں فی طیبنا من الطیب جب عربوں کے ہاں خوشبو کا مقابلہ ہوگا جس خوشبو میں آپ کے جسدے اب تھر سے نکلنے والا پسینہ ڈالو گی دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور یہی بات ہے صحابی کہا کرتے لوگوں ما شممت عمبرن ولا مسکا خوشبوؤں کی سردار کستوری ہے عمبر ہے لیکن آج تک امبر اور کستوری میں وہ خوشبو نہیں پائی جو آپ کے جسد اتھر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے فیدا یعنی محبت کی محبت کا انداز آخری انداز پیش میں کرنا چاہتا ان کی سب سے بڑی محبت کا انداز نکھرتا ہے تو اس بات پہ اس ہستی کی رفاقت دنیا میں بھی مل جائے اور جنت میں بھی مل جائے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا فرمایا معاذ بات یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اگلے سال تیری میری ملاقات نہ ہو اور ہو سکتا ہے تم میری مسجد میں پہنچو ابھی اتنی بات ہوئی فب کیا معذن جز فراق رسول اللہ اللہ کے رسول کے فراق پر رونے لگ گئے کون کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیسا ہوگا ہم آپ سے محروم ہو جائیں گے آپ کی رفاقت ہی تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کعب ربیعہ رضی اللہ تعالی رات کی تاریکی میں صرف اس لیے بیدار ہیں کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا فَأَتَيْتُ بِوَضُوئِ وَحَاجَتِ پانی لے کر آئے ضروریات لے کر آئے وضو کروایا سعادت کے لمحات دیکھیے آپ نے خوش ہو کر فرمایا سل میرے سے کچھ مطالبہ ہے تو کیجئے میں اللہ سے دعا کر دوں گا قال اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی مطالبہ ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ نسبت اور قسمت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جس طرح دنیا میں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں جنت میں بھی ایسا نظر آؤں آپ مخدوم ہوں میں خادم ہوں قال او غیر ذلك میرے صحابی کی اور خواہش قال هو ذاك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت مل گئی اور آپ کی رفاقت مل گئی باقی بچا کیا ہے فرمایا فعنی علی نفسک بکثرت السجود اگر اس بات کی خواہش رکھتے ہو تو سنو پھر کثرت سے نوافل پڑھنا قیامت کو تم میرے ساتھ ہی ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سودان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا سعید عائشہ فرماتی ہے اور آ کے کہنے لگا ان نقل احب الی من نفسی سرتاج رسول آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے لگتے ہیں وَإِنَّكَ لَأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي آپ مجھے میری اولاد سے بھی پیارے لگتے ہیں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِي میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے صبر نہیں آتا جب تک میں آ کے آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کے کیا کہہ رہے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَكْ جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے فوت ہو جانا ہے آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا میں قیامت کو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا میں قیامت کو آپ کی رفاقت نہیں پا سکوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایک بات تو بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہا محبت تو کرتا ہوں فرمایا انت مع من احببت تو دنیا میں جتنی محبت جس سے کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ ہی تجھے نصیب ہو جائے گا صحابی سبان گھر سے دوڑتے ہیں آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں کہا میرے سیابی وجہ کیا ہے کہا دل میں اتنی قلق اضطراب اور پریشانی تھی آپ کا دیدار کیا تو مجھے چین آ گیا اور میں روز دے رہا ہوں کہ کل قیامت کو میں آپ سے کہیں جدا نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہجرت کر جاؤں کہا ابو بکر رک جاؤ ہو سکتا ہے تجھے کوئی ساتھی مل جائے زہر کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر خبر دی کابو بکر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور مدینے کو ہجرت کرنی ہے سب سے پہلا سوال الصحبہ اللہ کے میں آپ کے ساتھ ہوں گا نا بیٹی عائشہ بیان کرتی ہے لوگوں میں نے اپنے ابا کو آج تک اتنا خوشی سے روتا نہیں دیکھا جتنا اس دن روتے ہوئے دیکھا تھا کہ مجھے اس سفر میں اللہ نے رفاقت نصیب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے یہ محبوب سے محبت کرنے والے صحابی کی حالت ہی عجیب ہے زندگی کے آخری سانسوں میں بیوی رو رہی ہے اور بیوی کو چپ کراتے ہوئے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو رہی ہو میں بھی تو اس رب کے پاس جا رہا ہوں جہاں اللہ کے محبوب گئے ہیں اللہ جنت میں ملاقات کروائیں گے اس لیے مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے تم میری اس موت پہ رونے کی ضرورت محسوس کیوں کر رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کہ یہ چند پہلو جو آپ نے اختصار سے سنے آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس محبت کو زندہ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مبينا کسی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنی منمانی کرے اپنی مرضی کرے میری عبادت میری ریاضت میری صبح اور شامیں میری زہریں اور آسرے میری خلوتیں اور جلبتیں ان میں ایک چیز کا غلبہ ہونا چاہیے میرے رب نے کیا کہا اور میرے رب کے محبوب نے کیا کہا ہے اگر اس محبت کو پانا ہے تو زندگی کے زاویوں کی ترتیب اس طرح دی جائے میری خواہش نہیں میری رائے کا کوئی احترام نہیں میں مانوں گا تو اس کو جو میرے رب نے کہا ہے میں مانوں گا اس کو جو میرے رب کے محبوب نے دنیا کو کر کے دکھا دیا ہے دوسرا کام زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا پہلو عبادات کا ہو زندگی میں پہلو معیشت کا ہو اقتصادیات کا ہو خاندانی معاملات ہو نجی زندگی کا کوئی پہلو ہو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے پوری دنیا کے اقوال آ جائے پوری دنیا کے فیصلے آ جائے میں نے سب سے بڑا فیصلہ سمجھنا ہے حتمی بات کسی مسئلے کو حل کرنے کی آخری بات اٹل فیصلہ اس ہستی کا سمجھنا ہے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اے میرے پیارے محبوب تیرے رب کی قسم یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم میری عزت و جلالت اور تقدس کی قسم جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ لوگ مان لے وہ میرے نزدیک مسلمان ہی نہیں سابق لاحقے کے تو اپنی جگہ ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے میرے پیارے محبوب جب تک تیری بات کو اٹل فیصلہ نہ سمجھے میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں تیسرا کام اصل محبت یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا اور جس کے بارے میں چند قصص آپ نے سنے محبت کا معیار ہمیں وہ اختیار کرنا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے وَمَا نَهَا جس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اس کو مان لیا جائے جس بات سے منع کر دیا اس سے رکا جائے یہی سچی محبت ہے یہی سچی محبت کا انداز ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا آپ نے جو کہہ دیا ایک ہی مرتبہ کہا زندگی میں اس میں کبھی کمی کرنے کی خواہش ہی نہیں کی آج مجھے چوتھا کام یہ کرنا ہے اگر مجھے وہ مقام چاہیے جو مقام صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کیا اور کل کو جنت کو ان ہستیوں کی رفاقت چاہیے تو صحابہ کرام نے بھی چوتھا کام یہی کیا تھا جو آج ہمیں کرنا ہے اس کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور اسے بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آپ اعلان کر دیجئے قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني اے میرے پیارے محبوب آپ خود اعلان کر دیجئے لوگو یہ میرا راستہ ہے راستے تو بہت ہوں گے حاضی ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ ادعو میں اپنے رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں میں تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں تمہارے خالق کے ساتھ حق کی نشانی یہ ہے حق یا اللہ کی طرف بلائے گا یا اللہ کے محبوب کی طرف بلاتا ہے کیونکہ اس سے بڑا حق کوئی نہیں باطل ہمیشہ اپنی طرف بلاتا ہے باطل ہمیشہ اللہ سے دور کرنے کی بات کرتا ہے اس لیے اللہ اللہ کی رسول صلی علیہ وسلم محبت کو دلوں میں پیدا کرنا ہے اس کے مشن سے محبت کیجئے اس کے منحج سے محبت کیجئے پوری زندگی آپ کس مشن پہ لگے رہے کس انداز سے لگے رہے کس کیفیت سے لگے رہے آپ نے دعوت کا کام کیا تربیت کی تزکیا کیا لیکن فساد نہیں کیا لڑائی نہیں کی جھگڑا نہیں کیا کافر کبھی دعوت دی ہے متانت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ دلال کے ساتھ براہین کے ساتھ مزاج یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج اللہ نے محبوب کو دیا تھا ان علیہ البلاغ میرے محبوب تجھ پہ تو پہنچانا ہے وما انت علیہم بوکیل آپ ان پہ کو نگران تو نہیں لست علیہم بمسائطر آپ دروگے تو نہیں لعلک باقی نفسک علی آزارہم کو نہیں مانتا تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو آپ ہلاک تو نہیں کر لیں گے فلا تذہب نفسک علیہم حسرات حسرتیں کرتے ہوئے جان نہ گوا بیٹھے پہنچانا ہے پہنچائیے احترام سے پہنچائیے نرمی سے پہنچائیے اخلاق سے یہ مشن ہے یہ منحج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن صحابہ کو دیا اس مشن سے ان کو بلندی ملی پانچواں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معیار کیا تھا ان کو عظمت کیسے ملی عدل و انصاف کو انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا رائے میں عدل مشورے میں عدل معاملات میں عدل اپنے خلاف بھی بات ہوتی تو بات کرنے سے کبھی ڈرتے نہیں تھے عدل یہ ہے قرآن کے مطابق فیصلہ ہو عدل یہ ہے اللہ کے رسول کی بات کو بلند کیا جائے زد انا ہٹ درمی یہ تو اللہ کی رسول نے منع کر دی تھی ذاتی زندگی ہو دینی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو معاشی اور اقتصادی زندگی ہو وہاں اللہ کے کے رسول دیے ہوئے فیصلوں کا احترام ہو وہاں اللہ کے رسول کے سمجھائے ہوئے طریقوں کے مطابق تعامل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مزاج تھا سب سے زیادہ قیمتی چیز جہاں پچھلے پہلو تھے وہاں اللہ کے رسول کی دعا سے بڑھ کے ان کو کوئی دعا اور نعمت سمجھ میں نہیں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی لوگوں میری امت پہ اللہ نے انعام کیا ہے ستر ہزار لوگ اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار لوگ چار ارب نوے کروڑ لوگ میری امت میں سے بغیر حساب و عقاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور وجوہم کالقمر لیلت البدر اور ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے چودوی کا چاند چمکتا ہے ابھی اتنی بات ہوئی بھاگ کے ایک صحابی کے کہ اللہ کے سرخ سے دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کے جنت میں جائے قال انت منه میرے صحابی میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں دوسرے صحابی دوڑے خاص کیا ہے یہ دعا مجھے مل جائے خاص کیا ہے یہ امتیاز مجھے مل جائے قال صدقك بها عكاشا عكاشا بن محصن الفزاری سبقت لے گئے ہیں سرطاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کروائی تھی بلکہ کہا تھا ابو حریرہ تم خود دعا کرواؤ ابو حریرہ نے دعا کروائی اور آمین محمد مصطفیٰ نے کہی تھی آپ نے دعا کیا کی میرے صحابی کو اے اللہ کوئی حدیث جو یاد کرے بھولے نہیں صحابی دوڑے کہا سر تاج رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے آپ کی نکلی ہوئی زبان سے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو دعائیں دی ہیں ایک مسلمان نے اگر سچی محبت دل میں بسانی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو یاد کرے رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصری اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے جو اثر کی نماز سے پہلے چار رکھتے پڑتا ہے رحم اللہ اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برسا دے قام من اللیل جو رات کو کے اٹھتا ہے گھر والی کبھی اٹھاتا ہے رحم اللہ اے اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسا دے جو رات کو تحجد کے لیے اٹھتی ہے رحم اللہ اللہ رحمت فرمائے اس شخص پہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نرمی کرتا ہے رحیم اللہ اللہ رحمت فرمائے جو فیصلہ دیتے اور لیتے وقت بھی نرمی کو غالب کرتا ہے رحیم اللہ اللہ رحمت فرمائے جو لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے سچی محبت اپنے دل میں بسانی ہے تو ان باتوں کو یاد کیجئے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی تھی شائبہ بن عجمان بیان کرتے ہیں اسلام سے پہلے میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت اللہ کے رسول کے بارے میں تھی نعوذ باللہ من ذالک میرے دل میں صرف ایک بات تھی کہ یہ گردن تو میں نے اڑانی ہے کیا ہوا میں تلوار کو لے کے آتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچا وہ سیفی میں نے تلوار اٹھائی فروف علی شباط من نار میری تلوار اٹھنے کی دیر تھی کہ آنکھ کا بہت بڑا بگولا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کل برق جیسے بجلی گرتی ہے یہمشنی مجھے ڈر لاحق ہوا کہ یہ مجھے ابھی جلا دے گی فوضعت يدي على بصري خوفا علي میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ یہ کیا بن گیا فلتفتو فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب میری جب آنکھ میری جب نظر پڑی آپ کے رخ انور پہ تو آپ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا شعیب ادن منی اور شعیب ذرا میرے قریب تو آؤ مجھے مارنے آئے ہو تو قریب تو آ جاؤ اتنی دور کیوں کھڑے ہو فدنوت من میں قریب ہوا میرے ہاتھ پاؤں میں سکت ختم ہو گئی فمسح صدری میرے سینے پہ آپ کا ہاتھ مبارک لگا اور آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی اللہم اعیزو من الشیطان اے اللہ اس کو شیطان سے بچا شائع بیان کرتے ہیں فواللہ لہو کان ساعت از احب الی من سمعی و بصری و نفسی اس دن کے بعد میں شیطان کے شکنجے میں نہیں آیا اللہ کی قسم وہ ایک چھوٹا سا کلمہ مجھے میری آنکھوں میرے کانوں میری جان سے بھی مجھے عزیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا فرمایا ودیت انی لقیت اخوانی میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں صحابہ جواب دیتے ہیں السنا اخوان کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا ودیت لقی تو اخوانی میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ پھر فرمایا آپ نے فرمایا آپ تو میرے صحابی اور ساتھی ہیں آپ کے تو سامنے دین اترا آپ کے تو سامنے وہی کنزول ہوتا ہے اور آپ نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے میں ان کو ملنے کی خواہش رکھتا ہوں جو مجھے دیکھیں گے نہیں میری ہر بات پہ ایمان لے آئیں گے محبت یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آ جائے سب خواہشات ختم سب اقوال ختم سب ترجیحات ختم اس وقت ترجیح ہو تو محمد مصطفیٰ کی ترجیح ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی محبت کے وہ انداز نصیب فرما دے جو صحابہ کرام کو نصیب فرمائے تھے مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو عزت و رحمت و راحت و برکتوں سے نماز مولا کریم سچے محب بنا دے الہ العالمین اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کے مستحق بنا دے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے جو کسی مصیبت میں ہے ان کو مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے جو کسی بھی تنگی میں ہے اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کی اولادوں کو نیک بنا دست بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سب کا اجاریہ بنا میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونک بنا الہ العالمین صاحب مال ہے تو ان کے مال میں برکت فرما الہ العالمین ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچا اے اللہ ان کو دین کے پابند بنا بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا دے الہ العالمین مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے الہ العالمین آج تیرے محبوب کی محبت اور اس کے کے تذکرے سننے لیے آئے ہیں اے اللہ سب کو اپنی محبت نصیب فرما سب کو اپنے مقربین اور محبوبین کی میں کھڑا فرما اے اللہ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت نے بلانا اے اللہ جس طرح آج ہم جمع ہیں تیری ریزا کے لیے تیرے محبوب کے محبت کرنے والوں کے تذکرے سننے کے لیے قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں جمع فرما ہمارے والدین اور اولاد اور اقربا کے ساتھ ہمیں جنت میں جمع فرما اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا رب العالمين